بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بزرگوں اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے فرمایا اللہ کا ناراض ہونا ہاں۔ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اور بچنے کی چیز وہ کیا ہے تو فرمایا اللہ کا ناراض ہونا کہ اللہ ناراض نہ ہو اور قرآن کریم نے ہم کو یہ رہبری دی ہے یہ تو علیہ السلام بات ہوئی قرآن کریم نے ہم کو یہ رہبری دی ہے کہ رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گئے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے بڑے ادوان میں اللہ اکبر کہ اللہ راضی ہو گئے کہ سب سے بڑی بات ہو گئی یہ دو پہلو ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ راضی والے تو اللہ کسی سے راضی رہے گا تو ہم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو یعنی امت کو پسند کر کے دین دیا ہے ورزی تو لکم الاسلام دینا یہ جو دین دیا ہے آپ کو وہ خوش ہو کر پسند ہو کر دیا ہے یہ احسان ہم پر جتایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو دین دیا ہے اور پسند کر کے دین دیا ہے جب پسند کر کے دین دیا ہے تو اللہ ہماری بے دین کو کیسے پسند کریں گے ہاں پسند کر کے دین دیا ہے اس لیے بڑی نعمت جو ہے ہمارے پاس وہ اللہ تعالی کا دین ہے اور دین مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے دین کہ وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے کہ دین میں بہت سے اعمال ہیں انفرادی اجتماعی سفر کے حضر کے بیماری کے تندر سے بہت سے امال ہیں تو دین یہ دین امال کے مجموعے کا نام ہے ہاں۔ ایک عمل کا نام دین نہیں وہ وہ عمل دین کا ہے اس میں شک نہیں مگر وہ پورا دین نہیں ہے اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنے اندر پوری دینداری پیدا کرو بہت خلوف فصل میں کہ داخل ہو جاؤ اپنے دین میں پورے پورے جی ہاں یہ دعوت دی ہے کہ اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جی ہاں ایمان یقین کے ساتھ عمل کے ساتھ اور تقوا تہارت کے ساتھ ہاں ایمان یقین کے ساتھ کہ جو باتیں ہم کو کہی گئی ہیں وہ برحق ہے جو حکم ہمیں ملے ہیں وہ برحق ہے اس کا یقین یقین کے ساتھ کہ جو باتیں دی گئی ہیں وہ حق ہے برحق برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لال بفی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین کے ساتھ اور دوسرا کہ اس کے عمل کے ساتھ کے اندر کا یقین اوپر کا عمل یہ دونوں چیزیں ہیں اور پھر ان میں کہ ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ دیا ہے عملوں میں ہاں عملوں میں کیا کیا طریقے دیے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے ہاں۔, ہاں کہ اس کی وجہ سے وہ دین بنے گا تو ہم میرے دوستوں اپنے دین کے ذمہ دار ہیں یقین کے لحاظ سے اپنے دین کے حق ہونے کا یقین اور اس میں کامیابی کا یقین اور دوسری بات پھر اپنے عمل سے اس کے جو جو تقاضے ہیں وہ تقاضے زندگیوں میں پورے ہو جائے تو ہمارے ذمے دو تقاضے ہیں ایک تقاضا ہے ہمارے ذمے میں استقامت کا استقامت کا تقاضا ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ رہو یہ حکم ہے نبی کو بھی یہ حکم ہے ہم کو بھی نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر رہیں فسطم کما امر تو امنتا با کا کیا آپ پابندی کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ آئے تو ایک حکم ہماری طرف استقامت اور پابندی کا ہے اگر استقامت اور پابندی ہوئی تو دین کی شکل بنے گی استقامت اور پابندی نہیں رہی تو پھر دین کھیل ہو جائے گا ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا کیا نہیں کیا یہ کھیل لاڑی جی چاہے تو کھیل ہے اور جینا چاہے تو کرکٹ تو کسی چیز کو بے مقصد کرنا یہ کھیل بنانا ہے اور کسی چیز کو مقصد بنا کر کرنا یہ کام کرنا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہاں کسی چیز کو مقصد بنا کر کرنا تو یہ تو ہمارا مقصد ہے ہم اسی لیے ہیں اور یہ کام بھی اسے ہمارے لیے اس کو مقصد کہتے ہیں اس کو مقصد بنا کر کرو جب کسی کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کو کامیاب کہتے ہیں کامیاب یہ فارسی کے الفاظ ہے کامیاب جی ہاں کامیاب یعنی مقصد کو پانے والا اس نے اپنے مقصد کو پا لیا اس کا مقصد فوت نہیں ہوا اس کو کامیاب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ہماری زندگی کا کیا مقصد بنایا ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے ہم کو زندگی کیوں دی ہے تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے یہ مقصد ہے جناتوں اور انسانوں دونوں کے لحاظ زمین پر جنات بھی ہے اور ہم بھی ہیں اور پہلے سے ہیں جن بعد میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو پھر ہم ہوئے تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں ایک انسان اور ایک جن یہ دو قوم ہیں یہ جو نسلیں ہیں یہ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو انہیں کے پاس بھیجتے ہیں بھیجتے تاکہ ان کی رہبری ہو جائے ہاں زمانے کے لحاظ سے ان کے استعداد کے لحاظ سے ان کی رہبری کرتے تھے نبی آ کر کے ہاں جو جو استعداد ان کے اندر بڑھتی تھی ان کو ذمہ داریاں بڑھا دی جاتی تھی آخر میں یہ امت آئی اس امت کے اندر ہر طرح کی رشتے دار ہاں پورے زمانے کو عمر پہنچ گئی جی ہاں یہ ہر ذمہ داری کو ہر بوجھ کو یہ عمر اٹھا لیتی ہے ہی امت یہ اپنی ذمہ داری کو پہنچ گئی اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں اس امت میں بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہیں حضور صلی اللہ فرماتے اللہ شما دن کما دن کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانی ہوتی ہے ہاں سونا کے کان چاندی کے کان کھودو نکالو کھودو نکالو ہاں کیونکہ یہ کان ہے ایسے ہی لوگ کہ لوگ جو ہیں وہ سونے چاندی کے کانوں کی طرح قیمتی ہیں اللہ نے ان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے ہاں بلکہ ان کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں ہاں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں ہاں، ان صلاحیتوں کا صحیح لگنا یہ ضروری ہے حکیم صلاحیتوں کو صحیح نہیں لگایا تو یہ صلاحیتیں ضائع ہوگی اور برباد ہوگی اور ان کی بربادی کے یہ ذمہ دار ہوں گے حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو کسی کے گھر میں پیدا ہو یہودی کے گھر میں نسلانی کے گھر میں مسلم کے گھر میں لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کو باہر کی ہوا بگاڑتی ہے اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے اللہ نے اس کو ایسا نہیں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے عبادت چاہتے ہیں کہ میں نے جناتوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی صلاحیت ہونی چاہیے نہیں تو عبادت کیسے کریں گے اس لیے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر عبادت کی صلاحیت ہوتی ہے عبادت کی طاقت ہوتی ہے لیکن باہر کی ہوا اس کو بگاڑتی ہے جب باہر کی ہوا بگاڑ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سلسلہ قائم کیا کہ باہر کے ہوا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبی بیچے چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نبی جو دعوت لے کر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے کیونکہ لوگوں نے فضا بگاڑی تھی اور لوگ شرک میں پڑ گئے تھے مختلف قسم کی چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے اپنے بزرگوں کی صورتیں بنا کر اس کی عبادت کرتے جی ہاں اس کے لیے نو علی صلاح تو آئے اور ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دوسرا دوسرے کوئی اللہ نہیں ایک اللہ ہے اس کے لیے عبادت کرو تو ان کو شرک میں سے نکال کر کے توحید کی دعوت دی تھی نو علیہ السلام نے اور ان کی دعوت لمبی چلی زمانے تک اسی طرح ہر زمانے میں ہم تعالیٰ شاہ نے یہ کیا ہے کہ جب جب کوئی چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے رسول بھیج کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہاں۔ اور آپ کو اس طرح سے بھیجا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے تمام انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں ہاں سب کے لیے یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے دعوت کے لیے اور تعلیم کے لیے اپنا نبی بھیج دیا تھا لیکن خاص طور سے اس سے نفع اٹھانے والے کہ اس سے نفع اٹھانے والے جو ہے وہ مسلمان ہوں گے اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے رسول آ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا یہ احسان ہے اس احسان کا کیا شکریہ ہے جی ہاں۔ کہ جتنے ذمے ایسا نہ تو نعمتیں آنے گی اتنا شکر ہمارے ذمے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک مشہور دعا مانگتے تھے رب آئند اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ عبادت ہے یہ مصنون دعا ہے اور نمازوں کے بعد یہ مانگی جاتی ہے دعا پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے کہ دعا پڑھ لو دعا بھی پڑھی جائے دوسرے کلمات پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں اللہ عمان کا سلام امین کا سلام یہ پڑھنے کے لیے اور رب آئین نے اللہ ذکر کا وہ شکر کا وہ حسن عبادت کا یہ مانگنے کے لیے ہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دعا ہے یہ کلمات ذکر ہے تو اللہ عمان کا سلام امین کا سلام یہ کلمات ذکر ہے اور آئین نے اللہ ذکر کا و شکرے کا و حسن عبادت کا یہ دعا ہے تو یہ دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے اس دعا میں کیا مانگا ہے یہ مانگا ہے کہ رب آئین نے اللہ ذکر کا و شکرے کا و حسن عبادت اے اللہ میری مدد فرما میری مدد فرما میرا ہاتھ بٹا تو کام کرنا ہو تمہیں اپنا ہاتھ بٹاؤ یہ اللہ میری مدد فرما یہ کیا مدد مانگتا ہے کہ میں مدد مانگتا ہوں تیرے ذکر کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر یہ تین بات اس دعا میں یہ تین باتیں مانگی ہے اللہ ذکر کا وہ شکرے کا وہ حسن عبادت کا کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر ذکر کرنے سے کیا مراد ہے تو آدمی کی طرف اور بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں ایک نعمتیں آتی ہے زندگی میں سنا سے ہم سب نعمتوں میں اٹے ہوئے ہیں اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ جی ہاں تو ایک چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نعمتیں آتی ہیں دوسرا اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں جیسے ہم نے مغرب پڑھی حکم تھا مغرب پڑھو تو مغرب پڑھ لی اور عشا کا حکم آئے گا تو عشا پڑھیں گے تو نعمتیں بھی آتی ہیں حکم بھی آتے ہیں بندوں کی طرف دونوں کے لحاظ سے یہ دعا مانگی ہے ذکرے کا وہ شکرے کا وہ حسن عبادت کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر کہ میں تیرا ذاکر بنوں غافل نہ بنوں اس کا تعلق حکموں سے ہے کہ میری طلب زندگی میں رات دن حکم آئیں گے تو میں اس حکم کے لحاظ سے تیرا ذاکر بنوں یعنی پاسن بنوں دوسری چیز میرے پاس آئے گی تیری نعمت آئے گی کھانا پینا بیوی بچے کیا کیا نہیں ہے جی ہاں اور دوسری چیز میرے پاس تیری نعمت آئے گی تو نعمتوں کے جواب میں کیا کروں کہ نعمتوں کے جواب میں شکر کروں ذکر شکر دو چیزیں اللہ سے ہوگی ہے اللہ ذکر کا و شکر کا کہ حکم آوے تو میں ذاکر بنوں پابند بنوں نعمت آوے تو میں شاکر بنوں نہ شکر نہ بنوں نعمتوں میں اصلاف کرنے والا نہ بنوں نعمتوں میں اسراف کرنا کہ ضرورت سے زیادہ نعمتیں خرچ ہو جائے یہ منع ہے نعمتوں میں بخل کرنا بخیل بننا یہ بھی منع ہے کہ نعمتوں میں بخیل نہ بنو اگر جو حقوق واجب ہیں اللہ کے اس میں کوئی بخیل بنتا ہے تو اس کا بخیل بننا حرام ہے یہ زکا ہے تو زکات جب بڑی رقم ہوگی تو بڑی زکات ہوگی ہاں اب اس کا دل بھیجے گا اس کا دل بھیجے گا کیونکہ آدمی کا نم سے مال سے محبت کرتا ہے اتنی بڑی رقم زکات مل جائے گی ہاں یہ سکھایا ہے یہ نعمت آ گئے تو شکر کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی تھی اس مال کی نعمت میں شاکر بنو نہ شکر نہ بنو نہ شکر یہ بننا بھی ہوتا ہے کہ نعمت کو حقیر سمجھے اور نہ شکر یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت میں جہاں پیدا نہ کرے قارون قارون کو مال دیا تو مال کا ہو گیا اللہ کا نہیں رہا وہ مال کا ہو گیا یہ مال میلا ہے میں نے کمایا ہے میں نے گئے ہے اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مال مجھے اللہ کی طرف سے میرا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ میری مدد میں تیرا ذکر کرنے پر یعنی میں تیرے حکموں کا پابند بن جاؤں اور تیرے شکر کرنے پر جو میری جو تیری نعمتیں آوے میں اس نعمتوں میں تیرا حق ادا کروں تو یہ دو دو چیزیں بندوں کی طرف آتی ہے احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں شاید احکام کے بھی پابند رہے اور نعمتوں کے شکر گزار بھی رہے اس لیے ہم کو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیا کہ نعمتوں میں بھی جو حکم ہے وہ پورا کرو نعمتوں میں کا حکم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم تمہارے پاس آتے ہیں اس میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے وہ بھی پورے کرو تو اس سے دین بنے گا اور دنیا کی برکتیں آئے گی کہ جب نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت دیتے ہیں ہاں برکت دیتے ہیں مسائل حل کر دیتے ہیں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں برکتوں کی وجہ سے اور بدلہ دیں گے وہ الگ ہے اس کا جو بدلہ دیں گے نعمتوں کے خرچ کرنے کا وہ الگ ہے اور ظاہر طور پر کے اندر سے برکتیں آئے گی مسائل حل ہو جائیں گی اس لیے ہم ذمہ دار ہیں نعمتوں میں بھی کہ نعمتوں میں شکر گزار بنے اور ہم ذمہ دار ہیں حکموں میں بھی کہ حکموں میں تابے دار بنے کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا حکموں میں تابے دار بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی مقصد ہے دعوت کا یہی مقصد ہے تعلیم کا کہ تمہارے پاس نعمتیں آئے گی تو شکر گزار بنو گے اور تمہارے پاس حکم آئیں گے تو تابے دار اور پابند بنو گے تو اس سے بنے گی دین اس سے بنے گی دینداری اس سے دینداری بنے گی اور ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی میں دیندار بنو ولا تمو اللہ نان تم مسلم کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ ہاں یہ کہا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مانتے مر جاؤ بلا تم تم اللہ وان تم مسلم تو یہ دین کی ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا اس کو کہتے ہیں اس کو اعتاد کہا جاتا ہے تو نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے اعتاد والی بنائے اللہ کے اعتاد اور داری میں رہے کہ ہر نبی کی دعوت ہوتی کے صلی اللہ رسول اللہ کہ ہم نے جب تک کوئی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں احتاط قائم کرا احتاط یعنی زندگی کا ہر پہلو وہ حکموں کے ساتھ ہو نہ فرمانے کے ساتھ نہ ہو اس کو احتیاط کہتے ہیں جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو آدمی کے پاس حالات آتے ہیں کبھی مصیبت میں ہوتا ہے کبھی راحت میں ہوتا ہے کبھی میں ہوتا ہے کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے یہ چار حالتیں عام طور پر زندگی میں چلتی رہتی ہے چار حالتیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں کبھی وہ راحت میں ہوتا ہے کوئی بیماری نہیں کوئی پریشانی نہیں اور کبھی مصیبت میں ہوتا ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے اور کبھی وہ اللہ کے اعتبار اور پابند اور اس کی داری میں ہوتا ہے اور کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے ان چار حالتوں سے انسان خالی نہیں ہوتی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان چاروں حالتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے مثال کے طور پر کہ اللہ نے راحت دی ہے راحت نے راحت کا دن راحت نے راحت کا دن کہ اللہ نے ہم کو راحت دی ہے تو راحت کا دن اختیار کرو کہ جتنا زیادہ کر سکتے ہو اس کا کرو اس میں تو زیادتی ہوگی نہیں وہ تو محدود ہے لیکن اپنی طرف سے نوافل میں دوسری عبادتوں میں زیادہ کر سکتے ہو تو پھر جب اللہ تم کو راحت دے تو پھر اپنا کام بڑھاؤ چنا سے مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی اب کوئی مسئلہ نہیں رہا مقابلے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بناوے ہمارے مسائل حل کرے تو ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں یہ نہیں کہ حالات کی آسانی سے فائدہ اٹھا کے بیٹھ گئے ایسا نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے حالات اچھے بنائے ہیں اور تم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے حالت دکھاؤ اس نے کہا آئین نے اللہ ذکرے کا وہ شکرے کا وہ حسن عبادتیں کا اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذاکر بنوں میں تیرا شاکر بنوں اور میں تیری عبادت کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں یہ زندگی کی ذمہ داری سمجھائیے حالات کی وجہ سے کہ زندگی میں حالات کیا ہوں گے اور حالات کی وجہ سے کیا کیا کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ حالات آئیں کہ اپنے آپ کو ذاکر بھی بناؤ اپنے آپ کو شاکر بھی بناؤ اور اچھے سے اچھی عبادت کرو اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے اور حالات میں ناگواری ہے تو کہ حالات میں ناگواری ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر صبر کرے اور اپنے اوپر قابو کرے کہ اللہ نے یہ حال تھوڑی دیر کے بیمار ہو گیا تنہا ہو گیا تو یہ حالات آتے ہیں تو حالات جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کبھی خوشحالی سے امتحان لیتے ہیں اور کبھی بدحالی سے امتحان لیتے ہیں جی ہاں وہ بلونا ہوں بالحسنات بس یہی کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے ناگوال حالت میں بھی اور ہم نے ان کو آزمایا ہے اچھے حالات میں بھی کبھی اچھے حالات دے کر آزماتے ہیں مال اولاد تندرستی عزت مرتبہ یہ سب دیتے تو اس وقت کیا کریں کہ اس وقت اپنے شکر گزاری کو زیادہ کریں اگر ایسا نہیں کریں گے کہ نعمتوں میں شکر گزاری نہیں ہوئی ہے تو خطرہ ہے کہ نعمتوں پر زوال آوے نعمتوں پر زوال آوے ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں پر زوال آنے سے پناہ نہ کرے کہ اللہ نعمت پر زوال نہ آئے نعمتیں باقی آئے ہاں تو کام بنے گا تو نعمتوں پر زوال آیا تو اس لیے پناہ اللہ زوال ہما نے کم اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمت پر زوال آوے کہ نعمت پر زوال نہ آئے تندرستی آوے مال آوے سب آئے کیوں یہ نعمتوں میں کام کرنا آسان ہے جی ہاں تو نعمت میں زوال آیا تو مشکل ہے اس لیے کہ نعمت میں زوال نہ آئے ہاں نعمتوں نے میری مدد فرما تاکہ نعمتوں میں میں تیرا شکر گزار بندہ بن ہاں اور جو نعمت آئی ہے اس نعمت کا میں ہاں ادا کروں تو یہ سب چیزیں میرے دوستوں ہم کو تعلیم کی ہے اس چیز کی تعلیم کی ہے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو اور اپنے حالات میں اپنے حالات کا دین اختیار کرو کہ جو حال آوے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو میں جو تیسرا نمبر ہے وہ اسی لیے ہے تیسرا نمبر کون سا ہے علم و ذکر ہاں۔ یہ تیسرا نمبر ہے اس کی ہمارے اندر کمی ہے ہاں اس کی ہمارے اندر کمی ہے اور علم و ذکر اتنا ضروری ہے جتنا ریل کی پٹری ریل کے لیے ضروری ہے پکڑے پٹری کی ریل چلے گی کہ نہیں چل سکتی ریل کے لیے ریل کی پٹری پٹری کے لیے ریل اور ریل کے لیے پٹری پٹری دوسرے کا میں نہیں آئے گی اور ریل دوسرے کا چلے گی نہیں ان دونوں کا جوڑ ہے ریل کا پٹڑی کا مسلمان کی زندگی ریل کی طرح سے ہے اس کی پٹڑی علم و ذکر ہے کہ ہاں۔ کسی حال میں بھی مسلمان کی زندگی علم و ذکر سے خالی نہیں ہوگی جیسے ریل پٹڑی کے بغیر نہیں ہوگی اور پٹڑی ریل کے بغیر نہیں ہے ہاں۔ یہ تیسرا نمبر ہے اور تیسرے نمبر میں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے ورنہ یہ اسلام کو تو سو سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے سو سال پورے ہو گئے اوپر ہو گیا اوپر ہو گیا سو سال جن مگر یہ علم و ذکر کی کمی نے کام کو پیچھے کر دیا ہے اس لیے اسے توبہ کرنی ہے کہ ہم نے علم و ذکر کی طرف دھیان نہیں دیا نقل و حرکت کو کافی سمجھا حالانکہ نقل و حرکت علم و ذکر کو بڑھانے کے لیے ہے ہاں نقل و حرکت کو بات ہے البا بات پڑھ کے آگے بڑھنا ہے یا خالی الیبا میں رہنا ہے بولو اور ایسا فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں نقل و حرکت جو ہے وہ تو الف پڑتا ہے کیونکہ نقل و حرکت سے جہالت دور نہیں ہوگی ہوگی بولو سو سو مائل پیدل چلو تو جہالت دور نہیں ہوگی جیسے خالی چکی چلے تو پیٹ بھرے گا پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا پیٹ کب بھرے گا جب ادھر دانے ہوں ادھر آتا نکلے گا دانے اندر ڈالو اور چکی چلاؤ آتا آپ یا بارہویں کا چاول قلم گرے گا ہاں اور آتا نہیں ہے تو چکی چلے گی تو خالی ہوگا پیٹ تو بھوکا رہے گا کیونکہ چکی کو جانے نہیں ملے تو پیٹ پاٹا نہیں ملا تو ہماری دعوت میں حرکت بھی ہے علم و فکر کے ساتھ سمجھ میں آئی بات ہماری دعوت میں حرکت ہے پھرو نکلو تو نکلنا نکلنے کے لیے نہیں ہے بلکہ نکلنا جو ہے علم و ذکر کو حرکت دینے کے لیے اس لیے نقل و حرکت رکھی علم لیتے بھی رہو علم دیتے بھی رہو علم کس سے لو گے علم کے پاس ہے اس سے علم لو اور جن کے پاس نہیں ہے اس کو علم دو ایسے ذکر اللہ کے پاس اللہ کے احتیاط ہے ان کی صحبت سے اللہ کے احتیاط سیکھو کے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کے احتیاط سکھاؤ ہاں تو اصل یہ بڑی چیز ہمارے پاس علم و ذکر اور حرکت کہ حرکت کے ساتھ علم کی حرکت کرے حرکت کے ساتھ ذکر بھی حرکت کرے ذکر سے بڑا اعتیا ہے کہ زندگیوں میں احتاط آوے اور زندگی میں صحیح علم آوے اس کے لیے نقل و حرکت کی جن کے بعد جاؤ اگر ان کے بعد علم ہے تو ان سے علم لو اور جن کے بعد نہیں ہے ان کو تو لین دین ہے جی ہاں دین کا خالی حرکت نہیں ہے ہاں، بلکہ لین دین ہے جو ہے سکی چکی میں خالی حرکت نہیں ہوتی بلکہ ادھر سے دانے لیے جاتے ہیں ادھر آٹا دیا جاتا ہے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے اسلام اس کی مشابہت چکی سے ہے چکی گھومتی ہے ایسا اسلام گھومے گئے ہوں ہاں دنیا میں بھی گئے ہوں لیکن یہ گھومنا خالی نہیں ہوگا بلکہ اسلام اپنے علم و ذکر کے ساتھ گھومے گا لوگوں کو اسلام کی حرکت کی وجہ سے لوگوں کو علم ملے گا لوگوں کو عمل ملے گا اور عمل اور علم دونوں مل کر کے یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنائیں گے سنا سے نبیوں کی آمد اور نبیوں کی بحثت جو ہے وہ اطاعت کرانے کے لیے تو وہ اعتاد کی طرح حکومت کریں گے ہمارے اوپر کہ نبی حکومت نہیں کرتے بلکہ نبی دعوت دیتے ہیں نبی تعلیم دیتے ہیں نبی تبلیغ کرتے ہیں کہ زندگیوں میں احساس آ جائے ہاں کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے جی ہاں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے اپنے نفس کی خواہشوں کے خلاف چلنا آ جاوے یہ پہلو ہے کہ اللہ کے حکم وہ تو ہے ہی بندوں کے حقوق وہ ہے ہی اور تیسرے نمبر میں اپنا نفس تو اپنے نفس کے تو خلاف کرو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں جی ہاں کیونکہ نفس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے ہاں بڑے بڑے لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوئے شیطان اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوا ہمارے ساتھی تھے مولے محمد سلیمان جو حضرت جی کے ساتھ اکثر اچھا رہتے تھے تو انہوں نے حضرت جی پوچھا ایک دن کہ حضرت شیطان سب کو برباد کرتا ہے تو شیطان کو کیسے برباد کیا حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں بڑا ہوں ہاں اور بڑائی تو خالص اللہ کے لیے اور کسی کے لیے بڑائی ہے نہیں بڑائی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے ہاں تو بڑائی اللہ کے لیے ہے ہاں اس میں کوئی دخل نہ دے ہاں اللہ کی بڑائی میں اس میں کم میں بڑا ہوں میرے یعنی پاس بڑائی ہے ہاں تو یہ اس کے نرسک کی طرف سے تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ جی ہاں اس کی وجہ سے یہ مردود ہوا اس لیے نبیوں نے اس کے مقابلے میں بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو بڑا تو اللہ ہے اسی کے لیے بڑائی ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے الکبریا اسلام آباد کہ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں زمینوں میں وہی بڑا اور کوئی بڑا نہیں ہے تو بڑائی کس کی ہے کہ بڑائی اللہ دا اللہ کی کے لیے اللہ اکبر اللہ کہ اللہ بڑے بھی ہیں اور وہ ہم تو اور تعلیم کے قابل بھی جی ہاں بڑائی اللہ کے لیے ہے اس لیے اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بنانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے ہماری بڑائی کو مان کر ہمارے بندے بنے ہوئے ہیں ہاں عبادت عبادت گزار بندے بنے ہوئے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بھی مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو عبادت والی بناتے ہیں تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کیا قول قرار کیا ہے کہ بیانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کال قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے یہ پہلا کام ہے کہ سنیں دوسرا کام کہ آپ کی اس بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے اس کے خلاف نہیں کریں گے آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے یہ تو ہو گیا اکیس حال میں ایک تو بھی اچھے نہیں ابھی کہ ایسا نہیں ہے بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول کرا دیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے آپ کی مانیں گے اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں آپ کی سنیں گے اللہ غریب بناوے تو کہ غریبی میں آپ کی بات سنیں گے ہمارا جی چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے ہمارا جینا چاہے وہ بھی اللہ کی بات مانیں گے اتنی باتیں ہوئی اتنی باتیں ہوئی چار چار ہوئی ہمارے ساتھ ہو یا غائب ہو ہاں ہمارے ساتھ ہو رہا تو چار ہوئی اللہ کی بات مانیں سنیں گے اور مانیں گے جی چاہے تو کرنا چاہے تو اللہ غریب بنا تو اللہ مالدار بنا حالات کا ہم پر اثر نہیں پڑے گا ہم احتیاط کریں گے غریبی میں مالداری میں پانچویں بات ہے پانچویں بات کوئی ہم کو پوچھے تو کوئی ہم کو نہ پوچھے تو یہ مشکل ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں ہم سے پوچھا نہیں کیا تو یہ بھی نکال دیا کانٹا بھی نکال دیا ہم سے کوئی نہیں پوچھا ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا خود خود کر لیتے ہو پوچھتے نہیں ہو کچھ نہیں نہیں پوچھا ہوگا موقع نہیں ہوگا لیکن کام تو صحیح کیا ہے بس کام صحیح ہو گیا مجھے نہیں پوچھا ہے اسے مجھ اور پوچھ یہ بات کچھ نہیں یہ احتیاط کی بات ہے کہ ہماری اعتراض کوئی مجھ پوچھ والی نہیں ہوگی کہ مجھے پوچھو کہ مجھ پوچھ نہیں ہم تو بندے ہیں ہم کون ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کے نبی کے امتی ہیں اس لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی کی پیروی کرو اور نبی کی پیروی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی عبادت کرے بلکہ نبی کی اطاعت کرو عبادت تو اللہ کی ہوگی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کہ نبی آیا ہے اور نبی کے احساس کرو نبی کے احساس کا کیا مطلب ہے دو باتیں ہیں کہ نبی کے احساس کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی اور ذاتی زندگی میں نبی کی سنتوں پر عمل کرو انفرادی اور ذاتی زندگی میں نبی کی سنتوں پر عمل کرو نبی کیسا کھاتے تھے نبی کیسے پیتے تھے نبی کیسے وضو کرتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے کہ جو سفر میں اپنی ذاتی زندگی میں نبی کی سنتیں لاؤ یہ دعوت کا مقصد ہے دعوت خالی پھرنے کے نام نہیں ہے بلکہ علم و ذکر کے ساتھ پھرنا علم و ذکر میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی پر ایمان لائے ہیں اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو کیونکہ نبی پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کوئی نبی پر ایمان لا کر ہم نبی کی عبادت تھوڑے کریں گے عبادت کیسی کریں گے عبادت تو اللہ بادہ کی ہاں نبی کی احتیاط کریں گے عبادت اللہ کی ہوگی اور احتیاط نبی کی ہوگی احتیاط میں دونوں باتیں آ جاتی ہے لیکن احتیاط نبی کی نبی کے ساتھ ہوگی کہ نبی کی احتیاط کرو کہ نبی نے جو جو طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے وہ اپنی زندگیوں میں لاؤ اس لیے میرے بھائیوں جو یہ تبلیغ کا یہ کام ہے اس کا اصل مقصد وہ نبی کا اتباع ہے ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور سننی مسلمان ہے ہمارے اندر کوئی واحد باتیں نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے جی ہاں کوئی خرافات نہیں ہے جی ہاں پھر آپ کا کیا چاہا جاتا ہے کہ آپ سے نبی کی سنتوں کا اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دعوت دینے والے ہمارے کام کو لے کر چلنے والے ان کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی صحابی کہتے تھے کہ ہم نے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے نبی کی سنت دیکھنے کے لیے کہ آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے ہاں۔ پھر اس کے بعد کہ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے لا الہ الا اللہ اٹھنے کی دعا نیند سے اٹھنے کی دعا یہ مثال ہے کہ ہم کو نبی دیا ہے سنتوں کی پیروی کرنے کے لیے اس لیے ہماری انفرادی زندگی جو ہے وہ سنت والی کہ اس وقت یہ سنت ہے اس وقت یہ سنت ہے اس وقت یہ سنت ہے یہ علم و فکر کا مطلب ہے میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں تیسرا نمبر ہے لیکن تیسرا نمبر کو بیچارے کو بیچ دیا ہے اس کو کھولا نہیں ہے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اگر تیسرا نمبر کھل جاوے علم و ذکر تو ہماری زندگی میں وہ سنتوں کے نقشے آئے لیکن وہ بزار دم ہو گیا تیسرا نمبر ایک کے نام پر رہ گیا چرچا تو وہ پھرنا صحیح ہے مگر ناقص ہے پھرنا غلط نہیں ہے کیونکہ امت کو حضور نے حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے پہلے دن سے حرکت دینا کیا مطلب ہے جو آدمی اسلام قبول کرتا تھا اس کو بیچتے تھے کہ تم کس قبیلے کے ہو کہ فلاں کہ وہاں جاؤ اپنے قبیلے میں اور یہ بات جو تم نے قبول کی ہے اس کو بھی کو بھی بتاؤ تو قبیلے والے کو قبیلے میں بیچتے تھے حرکت کسی قوم کے آدمی آیا سے قبائل ہے تو اس کو اپنے قوم میں بیچتے تھے اس بات کو لے کر اپنے قوم میں جاؤ اور اپنے قوم کو سمجھاؤ کہ میں نے یہ چیز قبول کی ہے اور تم بھی قبول کرو اور اس کے یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں تو پہلے دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو حرکت دی یہ حرکت دین دین لے کر کے دین کی دعوت لے کر کے علم و ذکر لے کر کے پھرو اور لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ان کو دو ہاں۔ تو دو باتیں ہوں گی بعض لوگ مان لیں گے آپ کا احسان مانیں گے اور بعض لوگ مخالفت کریں گے بایاں بایاں ہر جگہ ہوتا ہے دایا مانا ہر جگہ ہوتا ہے تو تم کیا کرو گے اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے تو ہمارے پاس زبردستی نہیں ہے اس سے الجھنا لڑنا نہیں ہے ہاں سمجھانا ہے مولانا میں فرماتے تھے کہ اپنی بات سمجھانے میں کمی نہ کرو سمجھاؤ لوگوں کو ایک پہلو سے دوسرے پہلو سے ہاں برتاؤ سے سمجھاؤ فضائل سے سمجھاؤ اخلاق سے سمجھاؤ سمجھاؤ کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو ہم ہاں، کو سمجھاؤ نفا نقصان بتاؤ اس لیے ہم کو ایک تو فضائل کا علم دیا ہے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے کہ لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے کہ فضائل سمجھاؤ ہاں اخبار نویشوں کی طرح اپنی باتیں مت پھیلاؤ اخبار نویشوں ان کی کالموں میں اپنی باتیں ہوتی ہے ان کے دماغ کی وہ نہیں تم نبی کی بات اور اللہ کی بات بتاؤ فضائل کی بات بتاؤ ہاں منازیہ سب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل کے علم پر ایک تو مسائل کا علم ہوتا ہے جو مفتی حضرات مسائل بتاتے ہیں وہ بھی حق ہے لیکن فرمایا فضائل مقدم ہے کہ فضیلت سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا فضیلت نہیں سمجھے گا تو کیوں مسئلہ پوچھے گا اپنا فائدہ سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا ورنہ لوگوں کی عادت ابھی زمانے میں مسئلہ پوچھنے کی نہیں رہی ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے عمل کرنا کیا طریقہ ہاں کوئی جھگڑا ہو گیا بیوی کو طلاق پڑ گئی تو مسئلہ پوچھے جائیں گے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی کیوں تو یہ قضیے ہیں یہ قضیے کے علاقہ ہیں کھیتوں کی بات نہیں ہے فضیلت کی بات ہے اور فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اپنے مال کو استعمال کرے تو اس کو نفع حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہاری جان مال کے استعمال کرنے پر تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا کہ کسی مسلمان سے کندہ پیشانی سے ملو کسی مسلمان سے اپنے بھائی سے ملو تو کھندا پیشانی سے ملو تو کیا ملے گا کہ تم کھندا پیشانی سے مسلمان سے ملو گے تو تم کو صدقے کا ثواب ملے گا جسے صدقہ دیا ہو اس کو تو سوا ملے تو کھانا پیشانے سے ملے ہیں تو کہ تو بھی سوا ملے یہ فضیلت کی بات مثال دی میں کہ تبسم وجہ کا لگتا قتل کہ تیرا اپنے بھائی سے کندھا پینے سے پیشانی سے ملنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے بغیر مال کے یہ فضائل کہلاتے ہیں کہ آدمی کی حرکت پر آدمی کے عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں وہ اس کو خبر نہیں ہے جی ہاں اسے نبی بتاتے ہیں کہ تیری حرکتوں پر تیرے عملوں پر اللہ یہ دیں گے اس کو فضائل کہتے ہیں تو امت میں فضائل کا علم لانا یہ مقدم ہے جب وہ فضیلت جانیں گے تو مسائل پوچھیں گے اس لیے فضائل کے علم کو مقدم کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بہت تفصیل ہے دیکھو نماز تو خالی نماز کی فضیلت نہیں بتائی ہے کہ تم ایک نماز بعض جماعت پڑھو گے اور جماعت کو ستائیس درجہ ہوگی اور پانچ نماز پڑھنے کے سوا پچاس نمازوں کے برابر ہے جو لوگ پچاس نماز تمہارے پاس ڈالی تھی تو وہ ختم نہیں ہوئی شباب کے لحاظ سے وہ قائم ہے کہ پڑھو گے پانچ اور ملیں گے پچاس وہ سب قائم ہے اس کو فضائل کہتے ہیں ہاں۔ اب وہ فضائل قائم ہے لیکن امت کے پاس اب فضائل کا علم رہا نہیں اس لیے انہوں نے سر سے عمل ہی چھوٹ یہ نہیں جس طرح کوئی کوئی چیز خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ آئے گا کہ طرح اپنی ذات کو کسی عمل پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کی فضیلت ملے گی عبادت میں بھی معاملات میں بھی لین دین میں بھی ہاں، سب چیزوں میں کہ مسلمان کو سب چیزوں میں ثواب ملتا ہے تو فضائل تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل کے علم پر اس لیے میرے دوستو ہماری دعوت میں فضائل کا علم ہونا چاہیے کہ فضائل کی کتابیں پڑھو فضائل کا مطالعہ کرو اور دعوت دینے جاؤ تو فضائل سناؤ ہم لوگ جب ممبئی میں شروع میں جاتے تھے ابتدا میں تو بمبئی والے ہم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ فضائل ہے ہم کو کام سمجھاتے تھے وہ کیونکہ ہم کو کام بمبئی سے ملا ہے ہمارے ضلع کو جی ہاں۔ تو ہم یہ فضائل ہے اور فضائل کا استعمال کیسے کرو گے فضائل سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے کہ فضائل سے فائدہ ایسے اٹھاؤ گے ایک تو فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو جیسے پڑھتے ہیں کہ فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو گھروں میں مسجدوں میں سفروں میں حلقوں میں پڑھو دوسرا کہ اکیلے اکیلے بھی فضائل دیکھو جسے لوگ موبائل دیکھتے ہیں آج کل اکیلے یہ بلا ہے جی ہاں کہ اکیلے اکیلے بھی فضائل کی کتابیں پڑھو تو تمہارا دل متاثر ہوگا فضائل سے کہ حضور یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ عذاب ہوگا یہ وعید ہوگا ظاہر میں دونوں چیز آتی ہے سوا ثواب اکیلے بڑھو تو کیا ہوگا کہ دل میں تاثر پیدا ہوگا کبھی رغبت کا کبھی خوف کا اور یہ دونوں ضروری ہے زندگی کے لیے کہ آدمی میں رغبت بھی ہو خوف بھی ہو کہ رغبت کس چیز کی کہ اللہ کی رحبت کی اللہ کے ثواب کی اور خوف کس چیز کا اللہ کی فخر اللہ کا عذاب یہ تاثر ہے یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل دیے تو ہم سے کہتے تھے کہ فضائل کی کتابوں کو تنہا تنہا بھی پڑھو اور مجمے میں بھی سناؤ جب حلقوں میں بھی پڑھو اور تیسرا کہ دعوت دینے کے لیے جاؤ جاؤ تو جو فضائل تم نے پڑھے ہیں وہ لوگوں کو سناؤ کہ دیکھو بھائی تم مسجد میں چلو گے نا تو تمہارے ایک ایک قدم پر ایک نیکی کے جائے گی ایک درجہ بلند ہوگا ایک خطا معاف ہوگی چلنے میں حالانکہ کسی بھی جگہ جانے میں چلنے میں کچھ نہیں ملتا کہ ہمارا دفتر اتنا دور ہے تو چل کے جاتے ہیں تو کیا ملے گا بس بدل کے جاتے ہیں تو کیا ملے گا تو کچھ ملے گا یہاں ملے گا اتنے دور سے آئے ہیں تو وہ لکھ لیں گے اس کے اتنے دور سے آیا ہے وہ چل کے آیا ہے تو اسے قدم لکھے جاتے ہیں صحابہ سے اردو فرماتے چل کر کے آؤ تمہارے قدم لکھے جائیں گے بولے رحمت اللہ لے تو وہ مسجد نور اور مسجد نظر فاصلہ ہے تو مسجد نور بھی ختم ہو گئے کیا مثال یہاں تو وہ فرماتے تھے کہ چل کے جاؤ مسجد نور سے مسجد نبی کا چل کر کے جاؤ ہاں یہ تمہارے قدم لکھ کے جائیں گے اور جب گئے گے فرمایا کہ پیدل ہنس کرو مکے سے تم کو پیدل چلایا تھا کیوں تمہارے قدم لکھے جائیں گے ورنہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ قدم لکھے جاتے ہیں کہ تمہیں کتنے دور سے آئے ہو تو تمہاری ذمہ داری آؤ لیکن یہاں لکھے جائیں گے کیوں کہ اس نے یہ کام کیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ پیدل چلا ہے حکم پورا کرنے کے لیے یہ گرمی میں آیا ہے گرمی میں آیا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا یہ اندھیرے میں آیا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا یہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے فضل کی اور عشا کی ہے نی فضل میں جو اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں میں جاتے ہیں عشاء کے لیے فجر کے لیے ان کو قیامت کے میدان کی روشنی کی خبر دے دو کہ ان کو وہاں روشنی ملے گی یہاں اندھیرا تھا فجر میں اور عشاء میں کیونکہ لائٹ اس زمانے میں تو تھی یہاں تو لوگ اندھیرے میں آتے تھے تو بس بن مشار تام یوم القیامہ اللہ کے میں جانے جانے والوں کو بشارت دو جو اندھیروں میں جل کر جاتے آتے ہیں کہ پورا پورا نور ان کو قیامت کے میدان میں ملے گا تو قیامت کے میدان میں اندھیرا ہوگا قیامت کے میدان کی مختلف حالت ہیں ایک حالت نہیں ہے کبھی کہتے سورج اتنا نیچے ہوگا کہ وہ بھی حالت بھی صحیح ہے اور اندھیرا بھی ہوگا کہ وہ بھی حالت صحیح ہے اور آدمی اپنے سب کے میں ہوگا کہ وہ بھی حالت صحیح ہے اور قیامت کے میدان کی بہت حالتیں ہیں وہ بہت بڑا میدان جو کی خبریں نہیں ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تاکہ جی، ہر حال کی تیاری کرے ہر حال کی تیاری کرے پھر اس تیاری کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھاوے گا تو اس کو فضائل کہتے ہیں اس لیے اس کام کے لیے اپنے اندر فضائل کا علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ فضائل بتاؤ گے تو اپنا نفس خود تیار ہو جائے گا دوسرے بھی تیار ہو جائیں گے کہ اس کام کو فضائل کا ذریعے سناؤ دوسرا کہ اس کام کو اکرام کے ساتھ چلاؤ جن کو دعوت دو جن کو اس کام میں لگانا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ اکرام کرو ہاں اس کے ساتھ احسان کرو اس کے ساتھ سلوک کرو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کیا حکم ملا کہ انصاف سے رہو یہ حکم آپ کو ملا ہے کہ نبی انصاف سے رہو امیر تو لے بھائی نہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہو تو انصاف کرنا فرض ہے انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا فائدہ ہے انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا تو نبی کو حکم ہے کہ انصاف کرو تاکہ ہر ایک کو حق ملے اور انصاف سے آگے کہ انصاف سے آگے احسان ہے کہ انصاف بھی کرو اور احسان بھی کرو ان اللہ بالعدل والاحسان اللہ حکم دے گا آپ کو انصاف کرنے کا اور اللہ آپ کو حکم دے گا احسان کرنے کا کہ بندوں کے ساتھ انصاف بھی رکھ انصاف کرو بندوں کے ساتھ احسان کرو تول کے دو اور جھکنا دو یہ دو حکم ہے کہ زن شریف میں تول کے دے اور دے تول کے دینا یہ انصاف واجب ہے کیوں پیسے لیے ہیں پٹ کے برابر دو اور جھکتا دو یہ ایسا نہیں بندوں کے ساتھ کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو بندوں کے ساتھ احسان سے رہو ہاں تاکہ ان میں جوڑ پیدا ہو جائے ہاں۔ اور اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو اس کے ساتھ کہ اللہ کو اپنا اخلاص دکھاؤ اللہ کو اپنا ایمان دکھاؤ کہ ایمان اخلاص ہے اخلاص ایمان ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو ایمان ہے وہ اخلاص ہے جو اخلاص ہے وہ وہ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص دکھاؤ کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے گی وما مخلصين اللہ الدين الدین کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے کس حالت میں اخلاص کی حالت اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے یہ بڑا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم پورا ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ادا کر دیا یہ بڑی بات ہو گئی کہ وردوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے سنائی تھی ضرور کہ سب زیادہ خطرناک چیز کا ہے کہ اللہ کا ناراض ہونا کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا خطرناک ہے اس طرح اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہاں تو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کے ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے راستے ڈالنا کیوں کہ اللہ راضی ہو گیا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر جو بیان دیا تھا پہلا اس بیان میں یہ بات کہی تھی کیا بات کہی تھی کہ من ما ما بین بین اللہ اللہ کہی یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں ہاں یہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں جی ہاں ساری چابیاں سارے خزانے تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں تو فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کریں گے کہ اللہ راضی ہو گیا تو جنت آپ کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گی ان کو میرے پاس بھیج دیجیے وہ جنت مانگ رہا ہے جب کوئی آدمی جنت مانگتا ہے تو جنت کیسی ہے کہ اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو تو آپ مجھے اس کو دے دیجیے جنت آپ کے ساتھ ہے جس کوئی دستخط ہے عرضی کرے پھر نہیں دستخط تو جنت آپ کے دستخط کر دے گا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے مجھے اس کو دے دیجیے اور کوئی جہنم سے بنا مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لیجیے اس کو میرے پاس نہ آنے دیجیے یہ حدیثوں میں ہے یہ حدیثوں میں ہے یہ معاملہ ہے کیوں یہ صحیح کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے تو سب آپ کے ساتھ جنت بھی آپ کے ساتھ دو دو جگہ آپ کے ساتھ میرے پاس یہ لوگ نہ آئے اور جنت کا یہ لوگ میرے پاس آ ہیں اس کو حضور نے فرمایا تھا کہ من ما بین بین اللہ اسلح اللہ ما بین بین خلقی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ کا مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے یہ مدینے والوں کو یہ بات سمجھائی ہاں اور یہ بات ہم کو بھی سمجھیے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ صحیح رکھیں پھر یہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے لوگ حالات سے آج پریشان ہیں جی ہاں دنیا میں ہاں، تو اس کا علاج بتایا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو ہاں، ہاں، اس کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسے صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور پسند کر کے دین دیا اور ابھی تو لکم الاسلام ادینا کہ میں نے تم کو دین اسلام دیا ہے پسند کر کے دیا ہے جیسے کوئی آپ کا دوست کوئی چیز پسند کر کے لاس کہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں یہ اعزاز ہے عزت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دن کو پسند کیا ہے کہ ہماری عزت ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے دن پسند کیا جب اللہ نے ہمارے لیے دن پسند کیا ہے تو اللہ بے دینی کیسے پسند کریں گے اسے بے دینی سے اللہ سب ناراض ہے کہ ہم نے پسند کر کے دین کیا ہے اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جب تک کہ سورج ارج سے کھڑے سے نہ نکلے ہاں جب کبھی کوئی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا ایمان لاوے توبہ کرے کافر کی توبہ نہیں ایمان والے کی بات ہے کافر پہلے کفر سے توبہ کرے کافر پہلے کفر سے توبہ کرے اللہ اس کا کفر معاف کر دیں گے توبہ کی اس نے اور مسلمان یا مسلمان اپنے و فضول سے اپنی غلطیوں سے توبہ کرے ہاں توبہ کرنے والے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان مال کو جنت کے وقت میں خرید لیا ہے ان اللہ المین محمد جنت ان کی جان مال کو جنت کے وزن میں خرید لیا ہے تو ان کو کیا کرنا ہے آگے آیا تو میں یہ جب اللہ سے یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے توبہ کرے توبہ کے معنی ہے واپس آنا عربی میں گناہ میں چلا گیا تھا نافرمانی میں چلا گیا تھا اب واپس آیا ہے اللہ کی طرف کب نہیں کروں گا غلطی سے چلا گیا ہوں واپس آیا ہوں سمجھے نہیں اس لیے توبہ کرنا فرض ہے توبہ کرنا فرض ہے گنا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے گنا میں سے نکل آؤ اور توبہ کرو اب نہیں جائیں گے اور توبہ کر کے دوسری صفت کہ اپنے اندر عبادت کی صفت پیدا کرو اتائبون العابدون توبہ کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے توبہ کرنے کے بعد اپنے ذمے اللہ کی عبادت لو اللہ کی عبادت میں اللہ کے فرائض ہیں کہ جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کی ادائیگی ہے وہ چیز ہمارے اوپر باقی نہ رہے کوئی فرض ہمارے اوپر باقی نہ رہے ہاں ہمارا ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ صاحب ترتیب رہے کیا رہے صاحب ترتیب صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہے جو میں چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھ لی اب جتنی نئی زندگی آئے گی نئی نماز نئی نماز آئے گی کوئی نماز باقی نہیں ہے اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں تو اپنا ساتھی خاص طور سے جو لوگوں کو نماز کی اور مسجد کی دعوت دیتے ہیں ان کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں رہنی چاہیے اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھے اس کا کوئی ازر چلے گا نہیں کیونکہ نماز کا حساب پہلے ہوگا نماز کا حساب پہلے سب سے پہلے ایک آڈر پڑے گا نماز لاؤ تو یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی ہمارے ذمے کوئی نماز باقی نہ رہے سب نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھ جہاز کر لیں اپنی چھٹی ہوئی نماز ادا کر لے اس طرح ہر ساتھی لوگوں کو جس طرح دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو میں ترتیب بنا کر کے چلائیں کہ ہمارے جمع الحمد للہ کوئی نماز نہیں ہے سب چھٹی ہوئی لی اب جو زندگی آئے گی اس میں جو نماز آئے گی وہ ادا کرے گی یہ ضروری ہے ہاں کیوں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور نماز کہ نماز جو چھٹی ہو تو چھٹ گئی وہ جو نماز آئے گی کہ اس کو بعد جماعت پڑھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے ان کا یہ قول ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالی سے ایمان کی حالت میں ملنا پسند کرتا ہو ظاہر بات ہے کہ سبھی یہ پسند کیا کہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ملنے پہ ایمان کے حالت میں اللہ سے ملے گا کیا ملے گا کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا پسند کرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو فرماتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو تو وہ نمازیں وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے یعنی جماعت کا اہتمام کرے کہ نماز با جماعت منسلانی القل صلوات ایسو یونادہ بہن جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے ایمان کے حال میں اللہ سے ملاقات ہو جائے تو نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اور اکامت ہو یعنی مسجدوں میں جا کر پڑھے یہ ہدایت ہے اس لیے جو دین کے کام کرنے والے ہیں اور اللہ نے ان کو دین کے کاموں میں آگے کیا ہے تو صحابہ سے فرماتے تھے تم کو اللہ نے آگے کیا ہے آگے رہو تو آگے کیا سردار بننے کے لیے کہ نہیں عبادت اور بندگی کے وظیفے میں آگے رہو کہ وہ پانچ کرتے ہیں کہ تم چھ کرو تم آگے رہو کیونکہ اللہ نے تم کو آگے کیا ہے ویسے اللہ نے آپ حضرات کو آگے کیا ہے اور آگے رہو فضائل حاصل کرنے کے لیے ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے پورا کرنے کے لیے کہ آگے رہو پیچھے نہ جاؤ آگے رہو ہاں کہ جو آگے بڑھانا چاہے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھاویں ہاں فلائی میں تو آگے نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ فلائی تو کرتے ہوئے لیکن اس کے علاوہ دوسرے گاؤں میں عبادتوں میں خدمتوں میں ذکر میں علاوت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاویں فلائی تو جو ہے وہی ہے اس میں تو آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا کہ نماز اتنی ہے زکات اتنے ہیں روزے اتنے اور اتنے ہاں لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس لیے تبلیغ ہزم ہوئی ہے اس کی علامت ہے کہ تبلیغ ہزم ہوئی ہے کہ تبلیغ ہزم ہوئی ہے تو اس کی کیا علامت ہے کہ عبادت میں زیادتی ہو گئی ہاں فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں نا بھی ادا ہو رہے ہیں اشاق بھی ہو رہی ہے ساز بھی ہو رہی ہے واپس بھی ہو رہی ہے تعجب بھی ہو رہی ہے سلاط الحاجت بھی ہو رہی ہے تحید الوجو بھی ہو رہی سر مسجد نہ گئے تو جہید المسجد پڑھ رہے ہیں جی ہاں سفر میں جانے سے پہلے دو رکعت گھر میں پڑی ہے ہاں عبادت کی کثرت جی ہاں۔ عبادت کی کثرت ہو گئی یہ علامت ہے کہ دعوت ہضم ہوئی آپ نے فضائل کی کتابوں میں اور حکایت صاحب میں پڑا ہوگا کہ ابو بکر اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور حضور کے ساتھ کام میں لگے تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی یعنی فضائل میں یعنی نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنائی اپنے گھر کے سامنے اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت اور گیرا اور زاری اور یہ کرتے تھے تو مشرق کے بچے اور ان عورتیں متاثر ہوتی تھی اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی یہ آمد کرو یہ ابو بکر صدیق ایک کلامت ہے کہ جب جن کو ہزم ہوگی یہ بات وہ یہی کرے گا چنانچہ صحابہ تو اللہ کثرت سے عبادت کر دے گی ہاں کلاہ رخ یا پبو نہ پدلم یہ تم اشاب محمد کو دیکھو گے تو کیسا پاؤ گے کہ روحو کرنے والوں میں پاؤ گے شدت کرنے والوں میں پاؤ گے یہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے کہ ان کی نشانیوں پر نشان پڑ جاتے تھے شدوں کے جیسے بکرے کے گھٹنے ہوتے ہیں بکرے کے گھٹنے جیسے بکرے کے گھٹنے کھاپی رنگ کے ہو جاتے ہیں اب جا کے دیکھنا مثال سمجھانا مشکل ہو گیا اتنی شہریت آ گئی جی ہاں اب مثال سمجھا کیسے کیسا آپ کو وہ مثال مثال روک میں ان کی پیشانیاں دیکھو گے تو بکری کے گھٹنے کی جیسے ہوگی تو بکری گھٹنا دیکھنا وہ زمین پر جس بیس کر کے اس گھٹنے کا رنگ خاکی ہو گیا ہے مٹی کے جیسا ہو گیا کیوں وہ پہلے گھٹنا ٹیکتے ہیں بیٹھنے کے لیے بکری جی ہاں۔ تو کیا ان کی پریشانیاں ایسی ہو گئی تھی جیسے بکری کی گھٹنے اتنے سدے کثرت سے ہوتے مشن مال یہ تاریخ کیا حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے ہاں نوافل پڑھنے والے جی ہاں نوافل میں کثرت فلاح کی تو حد ہے کیونکہ ایک رقم بھی زیادہ نہیں ہو سکتی تین ہے تو تین دو ہے تو دو چار ہے تو چار لیکن نوافل یہ نوافل میں کثرت ہے اس لیے تبلیغ کے ہضم ہونے کی علامت ہے کہ تبلیغ ہضم ہو رہی ہے یہ عبادت بڑھ گئی ہاں، چند صحابہ کرام ان کی عبادت بڑھ گئی نمازوں میں روزوں میں سب کا خیرات کرنے میں ہاں وہ فرضوں کو نہیں دیکھتے فرض تو فرض ہے وہ تو کرنا ہی پڑتا اس کے علاوہ غریب آدمی بھی محنت کر مزدوری کر کے اپنی مزدوری میں سے کا کرنا ہاں یہ سب کا یہ سب کا میری قبر کی دھمک ہے یہ سب کے کیا فائدہ ہوگا کہ سب کے وجہ سے قبر میں ٹھنڈک ہوگی ہر آدمی کا سب کا قیامت کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا تو قیامت میں گرمی ہوگی سورج قریب ہو جائے گا ٹھنڈک کیسے ملے گی کہ ہر آدمی قیامت کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جی ہاں یہ فضائل ہے جی ہاں وہ فضائل میں ذمہ داری سمجھائی گئی ہے جی ہاں کہ اپنے صدقے کی حفاظت کرو سب کا فرض بھی ہوتا ہے سب کا نفل بھی ہوتا ہے جنامہ فرض بھی ہوتی ہے تو وہ صدقہ بھی کر دیتے کیوں دعوت کے اور تبلیغ کی محنت کے ہضم ہونے کی علامت ہے کہ ان کے امال صالحہ بڑھ گئے سمجھ آ رہی بات ہاں یہ علامت ہے کہ اپنے امال صالحہ کو بڑھاؤ اچھا۔ کیوں کہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت یہ کرنے کا ہمارے حاجی صاحب ایسا یہ ہے ان کی تاریخ بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا حاجی صاحب حاجی صاحب ہے تو اپنے لیے کریں گے یہ بات ہے کہ صالحان خالب نفس ہی کہ جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا تو اللہ کا تھوڑا احسان ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگی استقامت کی بنانی ہے مجھے کہنا ہے کہ اپنی زندگی انفرادی استقامت کی کہ ہر عمل پر ہر خیر پر اپنے آپ کو پابند کرے جس سے اللہ نے طاقت دی ہے تو انفرادی زندگی کہ وہ استقامت پر اور اجتماعی زندگی ہماری نصرت پر کہ ہم مل جل کر اپنے دین کے مددگار بنے کونو انصار اللہ ایمان والوں کو خطاب ہے یا یو الدین امن امنو انصار اللہ اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو یعنی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ مدد مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی زمین کو پانی دیا زمین اپنے خیالات لانے کے لیے تیار ہو جائے گی ایسے دین کو پانی دو کہ پھر دین کے اعمال اور دین کی چیزیں دنیا میں ذمہ ہو جائے گی اس لیے ہمارے ذمے اپنی ذات سے استقامت اپنے آپ کو پابند کرے اور اجتماعی اعتبار سے اپنے دین کی مدد کرنا دین کے جو تقاضا ہو اس کو اوڑھنا اور اپنے طاقت کے مطابق اس تقاضے کو پورا کرنا یہ نصرت کہلاتی ہے اور یہ دونوں ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رکھی ہے کہ اپنے آپ کو پابند بھی کرو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو تاکہ دین آگے بڑھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دعا تو آخر میں نہیں ہوگی دعا تو آخر میں کرتے نا حضرت اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی والآلہ واسحابہ اجمعین اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی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 ہماری اور امت کی حفاظت فرما دین کے اس کام کی حفاظت فرما اس کام میں ہماری مدد فرما جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو عافیت سے بدل دے اے اللہ عافیت اور قبولیت ہمارے کام میں پیدا فرما دے ہم کو آفیت بھی نصیب فرما دے ہمارے اجتماع کو قبول فرما اے اللہ اس کو آسان فرما اے اللہ اس کو پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما شر کے مٹنے کا ذریعہ فرما امت کی صلاحیتوں کو حق پر آنے کا ذریعہ فرما اس اجتماع میں آسانی پیدا فرما قبولیت پیدا فرما اور ہر خیر سے مالا مال فرما بنا تنا بھی تنیا حسین وکیلا خلت حسینہ النار صلی اللہ انشاءاللہ آٹھ